ایک پیش ہے اس کا عنوان ہے ضروری نہیں اس روز بوبا اور اس کی بیوی اچھے اور رومانی میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی بیوی نے بڑے نخرے اور لاڑ میں آ کر کہا شاہ جہان نے اپنی بیوی کے یہ تاج محل بنایا تھا اور آج وہ دنیا جہان کے لیے محبت کی خوبصورت نشانی ہے دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں کہ تم بھی میرے مرنے کے بعد میرے لیے تاج محل بناؤ گے بوبے نے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ بادشاہ نہیں ایک مزدور ہے دوسرا اس کی کمائی لوٹ کی نہیں یہ بھی کہ تم ملکہ نہیں ہو ملکہ ماں کا نام دے کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کروں گا کر, کر لوں گا بوبے نے بھی رومانی انداز میں کہا میں نے پلاٹ خرید لیا ہے بس اب دیر تمہاری طرف سے ہے اس کی ٹہنی اندر کی نہ تھی اس نے ڈیڑھ مرلے کا پلاٹ نیچے دکان اور اوپر اپنی محبوبہ چھما کے ساتھ رہائش کے لیے خریدا تھا ضروری نہیں کہنی اندر کی پر استوار ہو بیوی بھی خوش اور اندر کی بھی اندر کی کا بھی اظہار ہو گیا ہونی, کی ہونی کا اندر کی پر استوار ہونا ضروری نہیں ہونی اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے بوبا بازار سے آ رہا تھا کہ کھوتی ریڑھی سے ٹکرا کر سر کے بل گرا اور گرتے ہی تھاں پر ٹکی ہو گیا اس کی موت پر شنوں نے رونے دھونے کا خوب ڈرامہ رچایا کہ زمانہ اس کی محبت پر اشش کر اٹھا یہ الگ بات ہے کہ ادھر عدت پوری ہوئی ادھر اس نے اپنے بچپن کے سنگی سے نکاح کر دیا ان دنوں اس پر بوبے کے سالے کا دھکا شاہی قبضہ ہے سنوں کا سنگی حال ہاتھ مالتا ہے کہ جس زمین کے لیے اس نے سنوں فٹ فٹی سے شادی کی تھی وہ ہاتھ نہ آئی اور پلے میں یہ سیکنڈ ہینڈ سنوں فٹ فٹی ہی رہ گئی ہے شکریہ